جناب سہل بن معاذ بن انس جوہنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے اور زہا یعنی چاش کی دو اگاتے پڑھ کر اٹھے اور اس دوران میں خیر ہی کی بات کرے تو اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں خاص سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں سننے ابو دابود حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ستاسی